فلیج بن سلیمان نے عبد الرحمن بن قاسم سے بیان کیا ان سے ان کے باپ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز منہ اندھیرے پڑھتے تھے مسلمانوں کی عورتیں جب نماز پڑھ کر واپس ہوتیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ ہوتی یا وہ ایک دوسرے کو نہ پہچان سکتیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو بہتر